خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھائی جب پلٹے تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے آپ نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی پھر آپ نے یہ مکمل آیت تلاوت فرمائی اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو یہ حدیث ضعیف ہے